فائدہ حاصل ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر تکلیف اور مصیبت سے بچانے کے لیے بہت ہی قیمتی دعائیں ہم کو بتلا دی ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر کے گئے ہم اس کو سیکھیں اور حدیث میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو پڑھتے رہیں آج ہم زمانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر ریڈی میڈ چیزوں کے عادی بن گئے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے تیار ہم کو سب کچھ مل جائے کسی مسلمان کو یہ کہا جائے کہ بھائی جادو سے حفاظت اگر کرنی ہے تو حدیث میں یہ دعا آئی اس کو پڑھو اب ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث میں جو دعا آئی وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور حضور کوئی دعا بتلا دے تو اس کا فائدہ ہمارے لیے یقینی ہوتا ہے لیکن ہماری طبیعتیں کیسی ہو گئی ہیں کہ حدیث میں آئی ہوئی جادو سے حفاظت کی دعا نہیں پڑیں گے کا یہ روزانہ کم دعا پڑھیں کا ریڈی میڈ تعویذ تیار مل جاوے تو اس کو گلے میں لٹکا کے رکھیں اور ہماری حفاظت ہوتی رہے نتیجہ کیا نکلا کہ حدیث میں آئی ہوئی برکتی دعا کو پڑھنے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں جس میں یقینی فائدہ ہے اور ایک باپو کی لکھی ہوئی تعریف کہ جس میں کوئی یقینی چیز نہیں ہے اس کے اوپر ہمارا اتنا یقین کہ وہ ہوگی تو ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے ایک صحابی ہے وہ صحابی ہیں وہ پہلے یہودی تھے اور یہودی مذہب کے بھی وہ بڑے عالم تھے تورات کتاب وہ اچھی طرح پڑھے ہوئے تھے اور تورات کتاب میں نبی ندیے گلی کی سطح کو آگے بتائی گئی تھی کہ اللہ کی جو آخری نبی آتی ہے ان کا کلر ایسا ہوگا ان کے بال ایسے ہوں گے ان کا ایسا ہوگا سب چیزیں اندر لکھی ہوئی تھی اور جتنی نشانی تورات میں تھی وہ سب حضور کے اندر پائی جاتی تھی لیکن یہودی عالموں نے تورات کا وہ حصہ جس میں حضور کی نشانی بتلائی گئی تھی چھپا دیا ان کو ڈر اس بات کا لگ گیا کہ اگر یہودی پبلک عام لوگ تورات کا وہ حصہ پڑھ لیں گے اور اس کو حضور کے بدن کے ساتھ ملائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ یہ تو سچے نبی ہے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور ساری یہودی پبلک اگر مسلمان بن گئی تو ہم کو پھر وظیفہ کون دے گا اس لیے کہ وہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے ان کے عالم تھے پادری تھے وہ پبلک کے وظیفوں پر ان کی زندگی گزار گزرتی تھی اسی لیے ان کو پیسے کا ڈر ہوا تو انہوں نے وہ حصہ چھپا دیا اب بعض بعض ان کے عالم ایمان لائے اور انہوں نے یہودیوں کی ساری پول کھول دی کہ دیکھو انہوں نے تورات کا کون سا حصہ چھپا دیا ہے ڈکلیئر نہیں کیا ہے جب بعض عالموں نے ایمان قبول کر کے وہ حصہ ڈکلیئر کر دیا تو دوسرے یہودی عالموں کو ان سے دشمنی ہو گئی اور ایسی خطرناک دشمنی ہو گئی کہ وہ ایمان لانے والے عالموں کو ختم کر دینے کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو ختم ہی کر دیں مار ڈالے مروا دے دے سوپاری دے دے دے ان کی اس کی فکر میں وہ پڑ ایسے ہی عالموں میں یہ عالم ہے حضرت کابل اخبار ان کا نام ہی ایسا ہے کہ سب یہودی عالموں میں چوٹی کے درجے کے عالم اونچے درجے کے وہ ایمان لائے اور انہوں نے یہودیوں کی ساری پول کھول دی کہ تورات کا کون کون سا حصہ یہودیوں نے عالموں نے چھپا رکھا ہے تو یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں کو ان سے بڑی حسد ہو گئی جو حسد ہو گئی تو انہوں نے حضرت کابل احبار کے اوپر زبردست جادو کروایا بڑا جادو کروایا ایسا جادو کروایا موتا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے ایسا جادو کروایا کہ کاب احبار فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے سے مجھے گدا بنا دینا چاہتے تھے کہ مجھے گدا بنا دے انسان میں اور معرف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وماؤنزل عال الملک و ماروت اس آیت کی تفسیر میں اس پر بحث کی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جادو کے زور سے انسان کو گدا بنایا جا سکتا ہے یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایسا جادو ہو سکتا ہے کہ انسان کو گزا بنا دے ہم جب دیوبند میں ہمارے پیر و مرشید حضرت اقدر مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہتے تھے تو ایک بنگال کے مولوی صاحب حضرت سے تعلق رکھتے تھے شاگرد بھی تھے مرید بھی تھے وہ آیا کرتے تھے اور جادو میں بہت اونچا ان کا علم تھا تو انہوں نے حضرت کی خانقاہ میں بیٹھ کر کے مجھے یہ بات سنائی تھی کہ عملیات میں ایسے عملیات بھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے انسان کو شیر بھی بنا دیتے ہیں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہے جادو کے اندر حضرت کاب احبار فرماتے ہیں کہ میں جو ایمان لایا تو یہودی علماء ایسے دشمن ہو گئے میرے کہ وہ اپنے جادو سے مجھے گدا بنا دینا چاہتے تھے تو حدیث میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دعا پڑھنا شروع کر دی اور دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے جادو سے میری حفاظت فرمائی اب یہ مضبوط دعا ہے جادو سے بچنے کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ یاد کر لو میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے کیونکہ حدیث کی کتاب میں یہ دعا آئی ہے لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا تکلیف کا مسئلہ ہوئی ہے کہ ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ روز صبح شام کون دعا پڑھے ہم کو تو ریڈی میڈ زیروس کی ہوئی لیمینیشن کی ہوئی دے جاؤ تو ہمارا کام آسان ہو جائے بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا ہر کام تعویز سے نہیں ہوتا دعائیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں وہ دعا یہ ہے اعوذ باللہ العظیم وہ نہ شیعن آغم منہو وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرى وزرى أعوذ بالله العظيم الذي ليس شيء آغم منه وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّاتِ اللَّاتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا قَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَا وَزَرَا یہ دعا موتا امام مالک نے اور یہ علماء سمجھتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں اس کتاب کا درجہ کتنا اونچا ہے اب یہ دعا پڑھو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اللہ جادو کے زور سے حفاظت فرمائیں گے دیکھو یہ جادو تو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا خود حضور پر جادو کیا یہودیوں نے مکہ میں ایک کنواں مدینہ میں ایک کنواں تھا حضور جو کنگھی کرتے تھے کنگھی میں سے جو بال رہ جاتے ہیں کنگھی کرتے وقت تو ایک بچے کو لگایا اور وہ بال انہوں نے نکلوا لے اور پھر اس بال کے اوپر ایک یہودی عورت نے جو خیبر میں رہتی تھی گیارہ گراہ لگائی گانٹ ماری گیارہ اور اس پر منتر پڑے اس میں حضور کے بال مبارک کے اور کھجور کے درخت پر کھجور کا پھل آنے سے پہلے اس کا شگوفا تیار ہوتا ہے اس کا پھول ہوتا ہے وہ اتارا اور اس کے اندر وہ بال رکھے پھر اس کو پیک کیا پیک کر کے مدینہ میں ایک بہت پانی والا کنواں تھا اس نے بالکل نیچے رکھا پانی کے اندر اور اس پر بڑا پتھر دبا دیا تاکہ کوئی نکال ہی نہیں سکے اب یہ جو اس نے منتر کیا تو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا جادو کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو بھولنے لگے بھول جاتے تھے بات کو حضرت عائشہ کی باری ہوتی تو حضور کو ایسا معلوم ہوتا کہ عائشہ کی بارش ہو گئی ہے اب دوسری کے یہاں جانا ہے بات بھول جاتی تھی یہ حالت ہوئی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے آرام کر رہے تھے اور پیغمبر جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھ سوتی ہے ان کا دل نہیں سوتا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے سونے کی حالت کے اندر بھی اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب بھی اللہ کی طرف سے سچا خواب ہوتا ہے تو خواب میں دو فرشتے آئے ایک فرشتہ حضور کے سر کے پاس بیٹھا دوسرا فرشتہ حضور کے پیر کے پاس بیٹھا اور دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کو کیا ہوا ہے یعنی حضور کی طرح اشارہ کر کے تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے کا کس نے کیا تو کہا لڑی جتنے آسم یہودی نے یہ جادو کروایا کا کس پر جادو کیا تو کہا ان کے بال پر جادو کیا کہا وہ بال کہاں ہے تو کہا مدینہ کے فلانے کنویں کے اندر وہ بال رکھتے ہوئے ہیں حضور جب خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے طاقتور صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور کنویں میں سے وہ نکالو وہ نکال کے لائے اور اسی وقت پر اللہ تعالی نے یہ دو سورت نازل فرمائے ہے برب بیردین اور اور کولاحز بیردین اسی وقت اللہ نے اتاری جبرائیل لے کے آئے اب اس یہودی نے گیارہ گانٹ لگائی تھی گیارہ گرہ تھی اور یہ دو سورت ملا کر کے بھی گیارہ آیت ہوتی ہے ایک میں چھ ہے دوسری میں پانچ ہے کل گیارہ آیت ہوتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو ہاتھ میں لیا جس پر وہ یہودی نے منتر پڑا تھا اور حضور نے سورہ کو سے بے پہلے پڑھی ایک آیت پڑھتے تھے آٹومیٹک ایک گرا کا اثر ختم ہوتا تھا دوسری پڑھی دوسری گرا کا اثر ختم یہاں تک کہ گیارہ آیت دونوں سورج کی پڑھی اور گیارہ کی گیارہ گروہوں پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا اور حضور کو مکمل شفا ہو گئی پوری تندرستی ہو گئی اسی لیے ایک حدیث میں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرنا ہیں ترمیزی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ صبح میں اور شام میں صبح شام دونوں ٹائم کل ہو اللہ برب الفلق کل اعوذ برب الناس یہ تینوں سورت تین تین مرتبہ پڑھ لیا کرو کلو اللہ بھی تین مرتبہ پڑھو قلعہ سے دربِل بھی تین مرتبہ پڑھو قلع سے الناس بھی تین مرتبہ پڑھو اس کی برکت سے اللہ ہر چیز کے لیے کفایت کریں گے جادوؤں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے کفایت کریں گے اللہ کا اب کتنا پاورفل علاج ہم کو حدیث میں بتلایا گیا کہ صبح و شام یہ تین صورتیں پابندی کے ساتھ پڑھ لو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے اب یہ ہے کرنے کا کام لیکن بات پھر وہی آئے گی جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کون روزانہ صبح و شام تین مرتبہ یہ سورت پڑے ریڈی میڈ تعویذ چاہیے ہر ایک یہ چکر چھوڑو تعویذوں پہ یہ حدیث میں آئی ہوئی چیزوں کو پڑھنے کی عادت ڈالو ایک اور حدیث میں آپ کو بتلاتا ہوں موتا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے ایک شریر طوفانی جنات بڑا خبیص آگ کا انگارہ لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا حضور کے پیچھے آگ لے کے دوڑا جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں اس دعا کو پڑھو یہ خبیص شیطان جن آپ کے قریب نہیں آ سکے گا وہ دور ہو جائے گا دفاع ہو جائے گا اب دیکھو کتنی زبردست دعا حدیث میں آئی کہ جبرئی امین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بتلائی کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شرکش قیاسیم کو جنات کو دور فرما دیتے ہیں بس شرط کیا کہ ہم لوگ اس کو پڑھیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ لوگ اس کو یاد کرو اور آپ بھی پڑھنے کی عادت ڈالو اس کو أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبأسماء الله الحسنى أعوذ بالله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه اعوذ بوجه الله الكريم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها میں روزانہ پڑھتا ہوں صبح شام لیکن اس وقت ذہن میں ہی نہیں آ رہی بہت پابندی سے پڑھتا ہوں جب سے یہ حدیث کروں مانا وہ کتاب نہیں اس میں یہ کتاب میں نے اسی نیت سے مولانا احمد صاحب کی خدمت میں پیش کی ہے کہ آپ کو ایسی دعائیں سب یاد کروا دیں ایک ایک کر کے اس میں ہم نے ایک سو باون حدیثیں جمع کی ہے تمام دعائیں حوالوں کے ساتھ ہیں ریفرنس کے ساتھ کہ یہ کس کتاب سے ہم نے یہ دعا لی ہے بھی لکھی ہے اور اردو کے اندر بھی ہے دونوں زبان میں اس کا ایڈیشن ہے اور ابھی ساؤتھ افریقہ میں اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے مانا شبیر صاحب سادو جی نے اس کو بہت پسند کی کہا میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کروا رہا ہوں اور گجراتی میں بھی ہے اور یہ اردو ایڈیشن بھی ہے اعوذ بوجہ اللہ الکریم و بکلمات التامات اللاتی لا یجاوزهن بر و فاجر من من شر ما ما ما ما ينزل السماء وشر وشر وشر فيها ضرع في الأرض يخرج منها ومن ومن فتن الليل الليل والنهار والنهار طوارق إلا طارقا يترك يا رحمن سم شری ماجوی و شری معلو شری ماجونا خریدی آؤ کلی مات من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما برع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن فوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن یہ دعا پڑھنے سے بڑے سے بڑے خبیز جنات سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا میں تو دراصل ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا علامہ ابن سنی کے حوالے سے جس کی اس زمانے میں بہت سخت ہم کو ضرورت ہے حضرت حسن سے روایت ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کسی نے آ کر ان کو خبر دی کہ حضرت آپ کے گھر میں تو آگ لگ گئی اور آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میرے گھر میں آگ واگ کچھ نہیں لگی وہ اطمینان سے بیٹھے رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر تھوڑی دیر ہوئی تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے دوسری مرتبہ خبر دی گئی کہ حضرت آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے نقصان ہو رہا ہے اور آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا نہیں میرے گھر کو آگ نہیں لگی وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے پھر تیسری مرتبہ صحابی کو خبر دی گئی حضرت آپ کے گھر کو آگ لگی اور آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے کہ نہیں میرے گھر کو آگ نہیں لگی پورے اطمینان سے بیٹھے رہے جب تین آدمی نے آ کر خبر دی تو اب وہ صحابی فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ چلو سب کہہ رہے ہیں تو جا کے دیکھے تو صحیح کہ ہے کیا تماشا وہ صحابی اٹھے سب ساتھیوں کو لے کر کے اور ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ آجو باجو میں جتنے مکان تھے سب مکان جل چکے تھے اور اس صحابی کے مکان کو ذرا برابر آگ بھی نہیں لگی تھی ذرا بھی آگ نہیں لگی تھی اب جتنے خبر دینے والے آتے تھے ان کا حال کیا تھا کہ جو آگ لگ کے آ رہی تھی پڑوس تک آ گئے تو وہ دوڑ کے صحابی کو بلانے کے کہ حضرت وہ سمجھتے تھے کہ پڑوس میں آگ لگی ہے تو یہاں بھی لگے گی اس لیے وہ بلانے جاتے تھے کہ حضرت آؤ آؤ جلدی جلدی آپ اپنے گھر کی خبر لو لیکن یہ پورے اطمینان سے بیٹھے رہے بعد میں جا کے دیکھا تو ان کا گھر بالکل سلامت تھا پھر انہوں نے تمام وہاں موجود لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے اور اس دعا کو میں صبح و شام پابندی سے پڑھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس دعا کی برکت سے میرے مکان میں کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے میرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس دعا کی برکت سے تو سب نے کہا کہ حضرت وہ دعا ہم کو بھی سکھا دو تاکہ ہمارے گھروں کی بھی حفاظت رہے ہمارے گھر بھی سلامت رہے تب اس صحابی نے وہ دیوار سکھلائی بعض دوسرے ترک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی حضرت ابو درکار رضی اللہ تعالیٰ اور وہ دعا یہ ہے ربی اللہ علیہ تو العرش العظیم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہ دعا انہوں نے موجود مجمع کو سکھائی وہ دعا بھی ہم نے اس کے اندر نقل کر دی ہے اس میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں الگ الگ روایتوں میں یہاں جو روایت ہم نے نقل کی ہے اس کے الفاظ بھی کچھ الگ ہیں ربی اللہ اللہ لا الہ الا ہو وهو رب العرش ما شاء الله الله الله كان وما لم لم يشاء يكن ولا ولا حول قوة إلا إلا بالله بالله العلي العظيم أشهد أن أن على على كل شيء شيء قدير وأن قد أحاط بكل علما أعوذ الذي يمسك السماء تقع الأرض بإذنه من كل دابة ان صراط مستقیم اس دعا کے بارے میں بہت یقین کے ساتھ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو صبح و شام پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی ہر طرف سے حفاظت کروائیں گے لہذا اس دعا کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جان مال ایمان آبرو عزت کی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک اصولی بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں جو خاص دھیان دینے کی ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بندے کو بھگتنی پڑتی ہے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ دو برائی دو گناہ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد تو سزا ہے ہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے کا ایک گنا ہے اس کے اندر سے کسی پر ظلم کرنا ظلم کرنا کسی کے اوپر یہ وہ گناہ ہے کہ موت سے پہلے دنیا میں اس کا وبال اور سزا بھگتنی پڑتی ہے کوئی بھی آدمی بڑے سے بڑا آدمی کسی پر ناحق ظلم کرے کسی کا مال دبائے کسی کا پیسہ دبا دے کسی کا استحصال کرے جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں نا شوشن کرے چوس لے کسی کو اور کسی کو دباوے اپنے مال کی طاقت پر اپنے بدن کی طاقت پر یہ ظلم وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں اس کی سزا دکھلاتے ہیں اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے اسی لیے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا کسی پر کبھی ظلم مت کرنا ورنہ دنیا میں اس کی سزا انسان کو بھگتنی پڑتی کہتے ہیں کہ مظلوم کے دل میں سے جس پر ہم ظلم کریں اس کے دل میں سے جو بدعا نکلتی ہے وہ بدعا ساتوں آسمان کو چیر کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے سیدھی خدا کے دربار میں پہنچ جاتی یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی اپنی بیوی پر ظلم کرے بیوی ہے تمہاری اس بیوی پر ناحق ظلم کرو گے تو بیوی پر ناحق ظلم کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی یہ ظلم ہے چیز کسی کو ظلم چھوڑتا نہیں ہے وہ انسان کو پریشان کر کے ہی رہتا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی دیکھی کہ پچھلی زندگی ان کی ایسی دکھی ہوتی ہے ایسی پریشان ہوتی ہے کہ بس وہ پناہ مانگتے موت مانگتے کہ جلدی ہماری موت آ اس لیے کہ جب تندرستی کا زمانہ تھا تو انہوں نے لوگوں کے اوپر بہت ظلم کیا اور ظلم کی سزا جو ہے بعد میں ان کو بھگتنی پڑی آج جو لوگ دنیا میں غریبوں پر نوکروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس ظلم کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے یہاں جیسے میں نے آپ کو جمعہ میں کہا تھا اللہ کے یہاں انصاف ہے چاہے ظلم تم کافر پر کرو مشرق پر کرو یہودی پر کرو اللہ کے یہاں انصاف ہے اور اللہ اس مظلوم کی فیور اور مدد کرتے طرفداری طرف داری کرتے اور کبھی نہ کبھی وہ ظلم کا بدلہ انسان کو دنیا میں چکھنا پڑتا ہے چکھ کے وہ آدمی رہتا ہے ایک گناہ تو یہ ہے ظلم کرنا اور دوسرا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے وہ ہے اپنے والدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے کہ موت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی پاکستان کے ایک مسلم ڈاکٹر نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اس میں اس کی ہاسپٹل میں آنے والے نوجوانوں کے دردناک قصے لکھے ہیں کہ ایسے ایسے تنگ ایسی خطرناک بیماریوں میں وہ پھنس گئے کہ وہ زندہ مرے ہوئے جیسے ہو گئے اور کہا میری کلینک میں آتے ہیں آپریشن تھیٹر میں آتے ہیں میں ان کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ کبھی ماں کو ستایا تھا یا کبھی باپ کو ستایا تھا اور ان کی بدوائیں لی تھی تو ان کو دنیا کے اندر موت جیسی حالت میں زندگی گزارنی پڑتی یہ دو گناہ ایسے ہیں ظلم اور ماں باپ کو دنیا میں ستانا اس کی سزا موت سے پہلے انسان کو دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے ترمیزی شریف میں ایک لمبی چوڑی حدیث ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو پندرہ چیزیں امت میں آئے گی ان پندرہ چیزوں میں ایک چیز کیا آئے گی کا صدی ادی کہو ابا اباہو بر صدی کہو جفا اباہو کا لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ دوستوں کے ساتھ فرینڈ سرکل کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں گے سلوک کریں گے اور اپنے باپ پر ظلم کریں گے آج دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کا دوستوں کے ساتھ پارٹی ہو رہی ہے اور باپ بیچارہ بھوکا مر رہا ہے باپ روٹی کا محتاج ہے باپ دوا کا محتاج ہے باپ بیچارہ کپڑے کا محتاج ہے اور یہ جناب فرزن صاحب ہیں کہ پارٹیوں میں پیسے اڑا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ موج مزے کر رہے ہیں تو حدیث میں فرمایا کہ باپ کے اوپر ظلم اور دوستوں کے ساتھ اچھا برتا اور آگے اسی حدیث میں ترمیدی شریف میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ اپنی بیوی کی بات مانیں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے بیوی کی بات مانیں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے یہ گنا کہ بیوی کچھ کہے فوراً مان لیں گے اور ماں کچھ کہے تو کہیں گے کہ اماں اب تو تو بدھی ہوگی تیری عقل سکھیا گئی اب کہاں جو ہے تجھے سمجھ میں آتا چپ چاپ بیٹھ تصویر بھی پڑھ اللہ اللہ کر جب تک زندہ ہے وہاں تک اس طرح ماں کو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں اور حال یہ ہو گیا ہے کہ اب تو بوڑھے ماں باپ کو لوگ لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں بدھوں کے لیے جو مکانات بنے ہوئے تھے گورنمنٹ کے وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیتے وہاں لیسٹر میں ایک اولڈ ہاؤس میں ہمارے حضرت مفتی صاحب کے ایک مرید بڑے میاں ہیں ان کو ہم ملنے گئے تو وہاں جب ملنے گئے تو دیکھا کتنے مسلمان اس کے اندر تھے اولڈ ہاؤس میں کرسچن بوڑھوں کے ساتھ وہ رہے تھے میں نے کہا اے اللہ جس مذہب میں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانے کا ثواب ہو اس قوم کے بوڑھے ماں باپ یا اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ کے پیسوں پر اور گورنمنٹ کی خدمت کے اوپر زندگی گزارے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے دکھ کی بات ہے حالانکہ ان کی خدمت میں اللہ نے جنت رکھی ہے لیکن ماں باپ کو بھی ایک بات سوچنے کی میں بتلا ہوں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں دونوں طرف سے جو ہے برابری کی ضرورت ہے دونوں طرف سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے وہ کیا وہ تکلیف یہ ہو رہی کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سنے اولاد تو میں ماں باپ کو یوں کہتا ہوں کہ تم تمہاری بات منوانا چاہتے ہو یا اللہ رسول کی منوانا چاہتے ہو ذرا یہ بھی فیصلہ کر دو بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے کہ بیٹا نماز پڑھنا چاہتے کہتے نہ نماز نہیں پڑھنی تو دکان پر بیٹھ دھندا کر کیوں جاتا ہے مسجد ایک بیٹا دیندار بننا چاہتا ہے اب ماں باپ نہ کہتے اس کو دیندار بننے دینا نہیں چاہتے تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حدیث میں آیا کہ لا طاعت مخلوق فی الخالق کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی کی بات مانی جائے گی نہیں آپ کی بیوی یوں کہ آپ کی تو داڑھی منڈواؤ تو ہی آپ خوبصورت دکھیں گے بیوی کہے کہ بھائی خوب چکنے ہو جاؤ ذرا چہرہ چمکاؤ استورا پھروا کر کے تو آپ خوبصورت دکھو گے باقی داڑھی کے ساتھ آپ اچھے بھی دکھتے ہیں تو یہاں بیوی کی بات ماننا گناہ ہے آپ کے لیے بات مانو گے تو گنہ گار بنو گے اور اس کی بات نہیں مانو گے اور داڑھی کو رکھو گے تو اللہ کے آپ کو ثواب ملے گا نیکی ملے گی تو یہ بھی ایک فیصلے کی چیز ہے کہ ہمیں اپنی منوانی ہے کہ اللہ رسول کی منوانی ایک بہت اہم چیز ہے ایک آدمی میرے پاس آ کر کے کہتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں مسجد میں این افطار کے وقت کے اوپر ایک بوڑھے آدمی نے روتے روتے مجھے کہا کہ مفتی صاحب دعا کی قبولیت کا وقت ہے افطار کا وقت رمضان جم اور مسجد ہیں آپ میرے لیے دعا کر دو اللہ نے مجھے چار بیٹے دیے ہیں سب بیٹے ویل سیٹ ہیں اپنی اپنی جگہ پر لیکن ایک بیٹا بھی میرے ساتھ بولتا نہیں ہے بات نہیں کرتا اور دو روپیے بھی کوئی مجھے دیتا نہیں ہے مجھے حجامت کروانی ہو بال کتروانے ہو تو مجھے کسی کے پاس دس روپیے مانگ کے لینے پڑتے ہیں دوا لینی ہو تو مجھے کسی کے پاس پچاس روپے کی بھیک مانگنی پڑتی ہے کیا یہ میرا حال ہے اب میرے مسلمان بھائیوں بتلاؤ کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کے اوپر اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا اللہ کی عبادت کا حکم ساتھ میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم فرمایا کہ وہ قدا ربو کا اللہ تابود اللہ بل والدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو وقضا ربو کا اللہ تابود اللہ اور فوراً حکم دیا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اس نے سلوک کرو یہ دنیا ہے نا گنبد کی صدا ہے جیسی بولو گے ایسی لوٹ کر کے آتی ہے آج کسی کے اوپر تم ظلم کرو گے تو کوئی وقت آئے گا کہ کوئی تم پر ظلم کرنے والا پیدا ہوگا آج ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو کل تمہاری اولاد تمہارا دل دکھائے گی یہ دنیا گنبد کی صدا جیسی کرنی ویسی بھرنی اس لیے میرے بھائیوں کسی کا حق مت مارو کسی پر ظلم مت کرو اور ماں باپ کا دل مت دکھاؤ یہ دو گنا وہ خطرناک گنا ہے کہ موت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان دونوں گناہوں سے بچے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ آمنوا توبو اللہ اے ایمان والو اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لاؤ توبہ کرو توبہ کا مطلب کیا غلط راستے سے اچھے راستے پر آؤ آؤٹ لائن سے صحیح لائن پر آؤ بری گناہوں کی لائن چھوڑو اور اچھی لائن کے اوپر آ جاؤ پتہ نہیں زندگی میں کتنے رمضان گزر گئے کتنے رمضان گزر گئے اور زندگی کٹتی جا رہی ہے عمر نکلتی جا رہی ہے اور میرے بھائیوں ہم اپنی غفلت میں جہاں کے تھے وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں اب تو اپنی ذات پر رحم کرو اپنی حالت پر رحم کرو اور اب تو کچھ اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ بدلو زندگی کو ایک ڈگر پر ایک لائن پر جی رہے کا یہ کوئی زندگی صبح ہوئی شام ہوئی کمانے گئے کھاتے ہیں پیتے ہیں موج مزے کرتے پیسے جمع کرتے ایسی زندگی تو قرآن میں کافروں کی بتائی گئی یا اکل تمت کما کامارو مسول کا یہ کھاتے ہیں پیتے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے کا یہ کام تو جانور بھی کرتے کھانا پینا موج مزے ایش عیا کرنا یہ کام تو جانوروں کا بھی ہے لیکن ریزلٹ کیا انار لہوم کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جہنم ان کا ٹھکانا ہوگا دو میں یہ رہیں گے میرے بھائیوں ہمیں کافروں کی طرح زندگی نہیں گزارنی ہمارا تو ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں آخرت کو ہماری بنانا ہے یہ ہمارا مقصد ہے اسی لیے یہ جو ہماری روٹین کی زندگی ہے اس چھوڑو اس کو ذرا چینجنگ لاؤ اور روٹین میں پہلا نمبر لاؤ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو کہ ہماری زندگی میں اللہ کے حکم ہو اللہ کی فرما برداری ہو گناہ سے ہم بچتے ہو اور ایک پاک اور بہترین زندگی ہم گزارتے ہو دیکھو یہ شیطان ہے نا بہت چالاک ہے بہت چالاک بہت چالا کہتے ہیں نا کہ جتنی بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے اتنا انوبھو زیادہ ہوتا ہے جتنا بڑا ہے اتنی بڑی اس کا تجربہ اور اس کا انوبھو جب کبھی آدمی پریشانی ہوتی ہے سماج میں سوسائٹی میں تو کا بدھوں کا مشورہ لو تاکہ ان کے مشورے سے کچھ گاڑی آگے چلے تو شیطان کی عمر آپ کو معلوم ہے کتنی عمر ہو گئی اسی شیطان کی عمر اتنی بڑی ہے شاید اتنی عمر کسی انسان اور جنات کی بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں برس پہلے پیدا ہو چکا تھا آدم علیہ السلام سے برسوں برس پہلے وہ پیدا ہو چکا تھا اتنے برس پہلے کہ پوری زمین کے اوپر ایک جگہ ایسی نہیں جہاں مسٹر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو اب بتاؤ پوری زمین پر سجدہ کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے آپ لوگ ماشاءاللہ اس مسجد کے نمازی ہو کوئی دس سال سے نماز پڑھتا ہے کوئی بیس سال سے نماز پڑھتا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ پوری مسجد کی ہر ہر جگہ پر میں نے سجدہ کیا ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی بعض لوگ تو جگہ فکس کر کے رکھتے ہیں اور ایسی فکس ہوتی ہے کہ شاید قبرستان کو جگہ لے کر کے جائیں گے یعنی بعض مرتبہ تو سب ادھوری ہوتی ہے پھر بھی وہ آ کے ملنے کے لیے تیار نہیں بس ان کو اپنی جگہ پر استقام بس وہیں ان کو رہنا ہے وہاں سے ہنسنا تو ایک مسجد کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری مسجد کی ہر ہر جگہ میں نے نماز پڑھی تو پوری زمین دنیا کی ہر ہر جگہ سجدہ کرنے کے لیے کتنے برس لگے ہوں گے شیطان کو کا اتنا بڑا اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تو پوری زمین پر اس نے عبادت کر ڈالی تھی تو سوچو کہ کتنے برس ہو گئے آدم علیہ السلام سے پہلے اس کی عمر کے اور پھر جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیا اور جنت سے بھگایا تو اوپر سے اللہ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر چاہیے لمبی زندگی چاہیے کا کتنی لمبی عمر چاہیے رب یوم یبعثون کہتا ہے کہ اللہ جو دوسری قیامت ہے قیامت دو ہے کا دوسری قیامت ہے کہ جب مردے قبر میں سے نکلیں گے اور حساب کتاب کا دن ہوگا اے اللہ وہاں تک کی مجھے زندگی دے دے یہ جی، اس نے بہت چالاکی سے کام لیا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جب دوسری قیامت ہوگی اور سب لوگ قبر سے نکل کر کے میدان قیامت میں جائیں گے اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں ہے پھر کسی کو موت نہیں آئے گی گھر شیطان نے کیا دعا مانگی کہ مجھے کبھی موت ہی نہیں ایس اتنی لمبی مجھے عمر چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا تو قبول کی لیکن ذرا سی پھیر فار کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ قال من الى الوقت المعلوم اللہ نے فرمایا تیری ریکویسٹ منظور تیری درخواست قبول تجھے ہم لمبی زندگی دیں گے لیکن کہاں تک پہلی قیامت تک یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور سب مریں گے تو تجھے بھی ساتھ میں مرنا پڑے گا اتنی لمبی اللہ نے اس کو زندگی دی تو آدم علیہ السلام سے سینکڑوں برس پہلے پیدا ہو گیا اور وہاں سے لے کر آج تک اور قیامت تک کتنی لمبی زندگی شیطان کی تو پھر یہ انوبھوی بھی کتنا بڑا ہوگا اس کا تجربہ اس کا ایکسپیرئنس کتنا پکا یہ کھلاڑی بن گیا ہوگا اندازہ لگا اب وہ اپنے پورے تجربے کے ساتھ پورے انوبھو کے ساتھ آ کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور وہ گمراہ کیا کرتا ہے اس کی گمراہی کی چال سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی ڈیکوریٹ کر کے یہاں کی نعمتیں یہاں کی راحت یہاں کا موج مزہ یہ انسان کو ڈیکوریٹ کر کے بتلاتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ سب چیز مزین کر کے متلائی انسان کو کیا کہتا ہے جب عید کا دن آئے گا نا یہ رمضان ختم ہوگی تو شیطان چھٹ کے آئے گا اسی لیے کہ ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو قید میں کر رکھا ہے اور دیکھو جتنے بھی ہمارے ساتھی لوگ جیل میں جا کر آئے ہم نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ سب جری بن کر گیا ہے کوئی بھی بزدل بن کے آیا نہیں تو یہ ایک مہینہ جو جیل میں رہ کے آئے گا تو اور زیادہ ہمت والا بن کے آئے گا تو عید کی رات میں آ کر کے کیا سبق پڑھاتا ہے کہ بھائی دیکھ ابھی تو تو تندرست ہے ابھی تو جوان ہے ابھی تو طاقت ہے تیرے بدن میں موت کی تو ابھی بہت دیر ہے ابھی کچھ گناہ کر لے ابھی موج مزے کر لے ابھی یہ کر وہ کر تھوڑی فلم بھی دیکھ تھوڑے میوزک بھی سن ذرا کوئی لڑکی وڑکی نظر آ جائے تو اس کو بھی ذرا دیکھ لینے کا ابھی ذرا عمر تیری آگے جائے اور بڈھا ہو جاوے تب سچی پکی توبہ کر لینا اور مسجد کا ایک آدھ کونا پکڑ لینا یہ شیطان پوری چالاکی سے پیش آتا ہے بہت چالاک کھلاڑی ہے وہ کچا نہیں میرے بزرگوں ایک اللہ کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس بات کو کہ اے انسان تو اس لیے توبہ نہیں کرتا کہ تجھے اپنی زندگی پر بھروسہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہے بہت لمبی ہے اس لمبی زندگی پر بھروسہ کر کے تو توبہ نہیں کرتا اپنی زندگی کو سدھارتا نہیں ہے اپنی زندگی کو بدلتا نہیں ہے ارے نوجوان تجھے کیا معلوم کہ جو کپڑا تیرا کفن بننے والا ہے وہ فیکٹری میں تیار ہو کر کے مارکیٹ میں آ چکا ہے کہ جس کپڑے میں تم کو کفن دینا ہے وہ کپڑا تیار ہو کے مارکیٹ میں آ چکا ہے اور تو کیسی غفلت کی نیند کے اندر سویا ہوا ہے یہ غفلت چھوڑو اور اب اپنے حال پر رحم کرو اور اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لاؤ نیک زندگی بناؤ پاکیزہ زندگی بناؤ کب اللہ کے یہاں سے موت کا بلاوا ہوئے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ایک شعر سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں بڑا پیارا شعر کسی نے کہا ہے کہا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان کا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان کہ آج انسان اسی بدن کے پیچھے اپنا وقت اپنا مال اپنی دولت لگاتا ہے اسی کے پیچھے مرتا ہے بدن کے پیچھے باڈی کے پیچھے اپنی باڈی کو سنوارنے کے لیے اور دوسری خوبصورت باڈیوں کے پیچھے یہ مرتا ہے تو شاعر نے کہا کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان چند سانس کی زندگی ہے کا یہ عمارت بنتی ہے نا تو اینٹ بھی چاہیے اور سیمنٹ بھی چاہیے کا سیمنٹ کیا ہے تمہارا خون جو ہے نا یہ سیمنٹ ہے اور اندر جو ہڈیاں ہیں نا وہ اینٹ ہے شاعر نے کہا کہ خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں اور موت کی پرزور آندھی جس دما کر ٹکرائے گی اور موت کی پرزور آندھی جس دما کر ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی کا جس دن موت نام کی آندھی آئے گی یہ عمارت بدن کی ٹوٹے گی اور مٹی میں جا کے مل کے ختم ہو جائے گی اللہ اکبر میرے دوستو یہ زندگی کا خلاصہ ہے اور حاصل ہے ہم کس زندگی کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے یہ مبارک مہینہ ہے رمضان ہے اس میں کچھ اچھی نیتیں کر لو کچھ اچھی زندگی بنا لو اور رمضان کے بعد کی زندگی بھی پاکیزہ بنا لو اللہ ہم سب کو اپنے اپنے حال کو سدھارنے کی توفیق عطا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الزاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ویسو بالصالحين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آج تک کی زندگی ہم نے بڑی غفلتوں میں گزار دی اے اللہ اے اللہ تیری نعمتوں کو ہم کھاتے پیتے رہے اے اللہ تو نے ایمان عطا فرمایا تندرست انسان بنایا تیری تمام نعمتوں سے مزے اڑاتے ہوئے تیری زمین پر ہم نے تیری نافرمانی کی اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ہم پاپی بندے ہیں مجرم ہیں خطا کار ہیں سچے دل سے اے اللہ تیرے دربار میں اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہماری زندگی کا حال تو یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں جس میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو مالک ہر ہر دن ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہر ہر راتیں ہماری گناہوں سے بھری ہوئی ہے اے اللہ ہمارا تو ہر لمحہ ہر گھڑی اے اللہ تیری نافرمانی میں گزرتی ہے بے گناہ نہ گزشت بر با حضور دل نہ کر دم سا مولا کوئی گھڑی زندگی کی ایسی نہیں جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی مولا یہ آنکھ جیسی تھی نعمت عطا فرمائی لیکن حرام چیزوں کو ہم دیکھتے رہے گندی چیزوں کو دیکھتے رہے پرائی عورتوں کو دیکھ کر کے مزہ لیتے رہے فلموں کو دیکھ کے مزہ لیتے رہے اے اللہ ہماری آنکھوں کے گناہ کو معاف فرما دو اے اللہ یہ کان جیسی تو نے نعمت عطا فرمائی لیکن گندی اور بری چیزوں کو سنتے رہے میوزک کو گانوں کو سنتے رہے اے مالک الملک اپنے کرم سے فضل سے ہمارے کانوں کے گناہ کو معاف فرما اللہ اس دل کے اندر جس میں تیری محبت ہونی چاہیے پتہ نہیں کیسی گندی گندی محبتوں کو ہم نے اس میں بسایا اس میں بدگمانیاں کی اللہ ہمارے دلوں کے گناہ کو بھی معاف فرما مالک سر کے پیر تک گنہگار ہیں اہل سراپا مجرم ہے لیکن تو نے ہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندو تمہارے گناہ اتنے ہو جائے کہ ساری زمین بھر جائے آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے پھر میرے دربار میں آ کے معافی مانگو میں تم کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی اے اللہ ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اے مالک تو ہماری مکمل فرما دے اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو ہم پاپیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا اور تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اے اللہ ہم لوگ برباد ہو جائیں گے اے اللہ تیرے لاڈلے فرشتے نے جبرئی امین نے بد دعا مانگی تھی کہ رمضان گزر جائے اور مغفرت نہ ہوئے وہ مسلمان برباد ہو اللہ اس پر تیرے نبی نے آمین کہی ہے اے مولا کریم اس بد دعا کا مستحق بننے سے ہماری حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما ہماری اور تمام مسلمانوں کی فرما اے اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے تیری مرضی والی بنا دے آج تک جیسی غفلتوں میں گزر گئی اپنے فضل سے معاف فرما اور آئندہ زندگی تیری مرضی والی گزارنے کی توفیق عطا پر اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق عطا پر اللہ کل قیامت کا میدان ہوگا پیاس کا عالم ہوگا لوگ پیاسے ہوں گے اور سورج سر پر لٹک رہا ہوگا زمین سانبے کی ہوگی اور انسان پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اور تیرے نبی کا حوض ہوگا اہل جب لوگ پیڑ جائیں گے تو فرشتے بہت سے لوگوں کو دھکے مار دیں گے اور دھکے مار کے بھگا دیں گے اہل اس دن فرشتوں کے دھکے مارے جانے سے ہماری حفاظت کرنا اللہ تیرے نبی کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو ہوئے کوثر کا پانی نصیب فرما دے تیرے عرش کا سایہ آتا اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر موت عطا فرما اے اللہ کفر شرک کی موت سے حفاظت فرما ہر بری موت سے حفاظت فرما اے اللہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا اے مالک الملک تو ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے جنت کی راحتیں ہمیں عطا فرما دے اے اللہ لاسرا پر تیزی سے گزرنا نصیب فرما اے اللہ لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے اے اللہ سراگ پر کٹ کے گرنے سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے جہنم سے ہماری حفاظت فرما جنت الفردوس عطا فرما تیرے کرم سے عطا فرما حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما محبوسوں کو رہائی عطا فرما پوری دنیا میں جو پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ ان کی کی نصرت اور مدد پر کام کرنے والوں کی حفاظت پر ماں امتح امت محمدیہ مسلمہ کی آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حفاظت کروں اللہ ان کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما ہمیں کامل مکمل مسلمان بنا دے اللہ ہماری اولادوں کی تیری شان ربوبیت سے اسلامی تربیت فرما ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے ہم کو ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما جائز حاجتوں کو پورا فرما کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا اے اللہ خشر سے فخر سے نفاق شقاق سے اور صاحب فراش کرنے والی بیماریوں سے محتاجی معذوریوں سے اے اللہ ہماری